ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو جب عرفات سے لوٹو تو مشر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اسے یاد کرو جیسا اس نے تمہیں ہدایت دی اگرچہ تم اس سے پہلے راہ بھٹکے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے جب زیادہ راہ لے کر چلنے کی نصیحت کی اور اس کے بعد تقوا کا حکم دیا تو اس بات کی بھی خبر دی کہ موسم حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور ایسا کرنا تقوا کے خلاف نہیں جیسا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ حج کے ساتھ تجارت کرنا اچھی بات نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ اوکاز مجنہ اور ظلمجاز دور جاہلیت کے بازار تھے حج کے زمانے میں لوگ ان بازاروں میں تجارت بھی کرتے تھے اسلام آنے کے بعد مسلمانوں نے موسم حج میں ان بازاروں میں تجارت کرنا مکروح سمجھا تو یہ آیت نازل ہوئی جب عرفات سے لوٹو تو مشر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو یہ آیت ان امور پر دلالت کرتی ہے وقوف عرفہ حج کا رکن ہے اور یہ بات دور جاہلیت سے معلوم ہے مزدلفہ میں دسویں تاریخ کی رات میں اور فجر کی نماز کے بعد مشر حرام کے پاس اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے بعض لوگوں نے اسے واجب بتایا ہے